مقرب فرشتوں کا طائب ایمان والوں کے لیے استغفار ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ترجمہ اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم سب پر حاوی ہے بس جن لوگوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے پر چلتے ہیں انہیں بخش دے اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے اے ہمارے رب انہیں ہمیشہ کی جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کو جو ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہیں بے شک تو غالب حکمت والا ہے اور انہیں برائیوں سے بچا اور جس کو تو اس دن برائیوں سے بچائے گا پس اس پر تو نے رحم کر دیا اور یہ بڑی کامیابی ہے یہ بڑی اہم دعا ہے مکمل تفصیل تو یہاں ممکن نہیں چند اشارات لے لیں نمبر ایک یہ دعا عرش اٹھانے والے اور عرش کے گرد طواف کرنے والے مقرب فرشتوں کا وظیفہ ہے اندازہ لگائیں کیسی برکتوں والی دعا ہوگی نمبر دو اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے طائب بندوں کے لیے استغفار ہے ہم جب ایسے بندوں کے لیے دعا اور استغفار کریں گے تو اس سے خود ہمیں بہت نفع ملے گا نمبر تین جب ہم یہ دعا اللہ تعالیٰ کے طائب بندوں اور ان کے متعلقین کے لیے کریں گے تو حدیث شریف کے وعدوں کے مطابق فرشتے یہی دعا ہمارے لیے کریں گے